آداب خان صاحب تسلیم او ہو عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی میں نے سنا آپ کلکتے گئے تھے جی ہاں رائے بابو کی یہاں کانفرنس تھی میں نہایت صرف ہوئے حالانکہ سردی کا زمانہ تھا جی ہاں لیکن انہوں نے بہت مجبور کیا اس وجہ سے مجھے آنا پڑا اور اسی دن میں بنارس میں بھی اچھا بنارس میں ہاں، ایک جلسہ تھا صاحب مگر بڑی تاریخ سنی ہے میں نے سنا کلکتے کے کانفرنسز جو ہوتی ہیں وہ سنگیت کو ادھار کے لیے ہوتی ہیں اور سننے والے شائقین اور ایسی روچی رکھتے ہیں سنگیت کے معاملے میں بڑے پریم سے سنتے ہیں آج کل تو خاصا ہاں کانفرنس کچھ ایسی ہو گئی ہیں کہ لوگوں کا وشواس چلا گیا ہے کانفرنس سے مگر سنا کہ آپ بہت اچھا گائے وہاں پر یہ سب اس وقت کرپا ہے لائق نہیں ہوں لیکن کانفرنس بعض بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گانے کا پرچار زیادہ ہو جی ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک محض کے لیے اور جی ہاں مگر ہاں خیر غنیمت ہے کلکتے میں کانفرنس کا شوق ہے لوگوں کو سنگیت کو دھار کرتے ہیں اور اب تو ہندوستان کا وچار اپنا یہی ہے کہ دو چار ہی ایسے گائک موجود ہیں اپنے بھارت وش میں جو سنگیت کو کر رہے ہیں اور اس کے شروعی آپ ہیں اور آپ سروکھیات خیلیاں ہیں ہندوستان کے بلکہ ہر رنگ کو گاتے ہیں تو اب لوگوں نے آج کل خان صاحب یہ بھی کچھ خیال کر رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اتنا پرچار ہو رہا ہے کالج ہے اسکول کھلے ہوئے ہیں کہ راگ راگنی جو اپنے شاستروں مانی گئی ہیں جن کو آپ لوگوں نے قبولا اور اس کو نوازا ترقی دی کہ راگ راگنی میں لوگ اپنے تان بازی گلے بازی اس کو بھر دیتے ہیں خاصا میرا ذاتی خیال تو یہ داس ہوں کی رس اور بھاؤ بڑی چیز ہے جیسا لکھا گیا شاستروں میں یہاں راگ رنگ جب تک کہ یہ نہ ہو جب تک گانا بیکار ہے گانا کس بات سے اسی بات سے ہے کہ منورنجن ہو انسان کے اچھا معلوم ہو دل کو چین معلوم ہو جی ہاں۔ کوئی زمانہ تو ایسا تھا کہ نہ درپت تھا نہ ہوری تھی نہ افسائی تھی پہلے ارن تحری نارائن اس میں لوگ بھجن کیا کرتے تھے ایشور کا بھجن کرتے تھے اس میں اثر پیدا ہوتا تھا سر ایسے سچے لگتے تھے اب تو گبئی لوگوں نے مزے کی طرف سر کو چھوڑ ہی دیا بھر جی ہاں۔ بھر اپنی اپنی ایسی تانے مارتے ہیں جی ہاں۔ طبیعت خر جاتی ہے اور جو اچھے سننے والے وہ تو اس کو پسند نہیں کرتے جی ہاں جی ہاں اور راگ بھی خان صاحب تانوں سے جی ہاں اب جیسے خان صاحب راگ درباری ہے اس میں کوئی اگر تان ہی مارنے لگے تو راگ کا شروع بگڑ جائے گا یہ درباری چاہے ہر راگ نہیں یہی ہے ہمارے پنڈت جی جی ہاں، والے جی ہاں انہوں نے چوبیس برس تک جگہ کیا محنت کی شان کے اوپر جی۔ جب وہ جے پور گئے تو مہا پنڈت جی کے بھی پاس پہنچے انہوں نے گانا سنا تو بے حد تیار تھے وہ ہاں۔ ہوا سے بھی کہہ دیتے کہ پیچھے ہٹ جا جی۔ ہمارے وہ کندھے میں سے لے کر گئی تو ہاتھ سے لے کر گئی ہاں، ہاں۔ ہاتھ گیا جی۔ لیکن جب گا چکے ہو تو انہوں نے کہا بھائی تم نے بہت محنت کی ہے اگر اتنی محنت تم زیادہ محنت ایسی اتنی محنت اگر تم کرتے سر کی طرف تو جی، ہاں۔ کتنا اثر پیدا ہو جاتا انہوں نے ایک آئینہ رکھا تھا انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا کہ ذرا یہ دیکھو سورت اپنے جی انہوں نے سورت دیکھی جی صاف معلوم ہوئی سورت جی پنڈت جی نے آئینہ ہلانا شروع کر دیا پہلے چہرے کی طرف جی ان کے اب آپ کو اپنی سورت کیسی معلوم ہوتی ہے ان کا صاف اس میں تو یہ معلوم ہو رہا کہیں سے بھاؤ کٹ گئی کہیں سے ناک کٹ گئی کہیں سے جی ہاں، جی ہاں۔ منہ کٹ گیا جی ہاں۔ کہ بس یہی معاملہ فرق کا ہے اور دونی کا ہے ایسا معاملہ ہے بہت صحیح فرماتے ہیں آپ اب یعنی پرانے زمانے میں تو ہمارے یہاں دھرپتی گایا جاتا تھا صاحب جی ہاں دھرپتی گاتے تھے اور یہ تو نہیں رس کے وقت سے اس کے بعد سے یہ کام کی ایجاد ہوئی جی ہاں مغلیہ خاندان میں بہت ترقی کی اس کی اور بہت یادیں ہوئیں اس زمانے گانے کی جی ہاں سنا یہ کان بھی ایجاد ہوئی تو کان کا حد تک تان پھرانا چاہیے تان کا مزہ ہے کہ اس کا سر برابر سچا رہنا چاہیے راگنی سچی رہنی چاہیے اور اس کی جو باتیں بہت باریک ہے تک وہ تان میں نہیں پیدا ہو سکتی جی ہاں، اسی لیے دھرپت جاتے تھے اس میں ہرن مرن مین سوٹ دہت چمک گمک یہ سب باتیں پیدا ہوتی تھی جی ہاں۔ میں ہوتی تھی اچھا معلوم ہوتا تھا لوگوں کو دل پر اثر ہوتا تھا اب وہ بات بالکل اس سے ہی ہو گئی سب باتیں پر اچھی وہ اب جاتی رہی اگر مگر اس کے معنی سے یہ ہوا کہ گانا محتاج نہیں ہے شبدوں کا یعنی اگر انسان سری بھرے اور ایسا سچر سر بھرے تو سریشور ہے اس کا چھوٹا پر سننے والوں پر اثر ہوگا شبد کا محتاج نہیں ہے گانا شبد اس کا شنگار ہے اس کا زیور ہے اس کو بڑھا دیتا ہے مگر جیسا آپ ابھی فرما رہے تھے کہ انت ہری نارائن کے اپنا آپ قبول ہے اسی سے راگ کا پردرشن ہو جاتا تھا جی۔ اور ہوتا ہے اور آپ اس کو کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ناد برہم جیسا مانا گیا ہے ویدوں میں کہ ناد ایشور ہے ناد برہم ہے تو اسی پرپاٹی کو اسی پدھتی کو اسی قاعدے کو آپ لوگ مان کے چلے آ رہے ہیں میرا خیال ہے آپ کا گھرانے کو ہو گئے ہوں گے کوئی ڈھائی سو برس زیادہ کوئی اکبر کے زمانے سے میرا خیال ہے کہ سلسلہ ہے زمانے سے بھی پہلے سے میرا میں نے سنا ہے خان صاحب کہ حاجی سجان خان صاحب ایک تھے آپ جی ہاں الگ داس جی ہماری جن بزرگ تھے جی سب سب ہندو تھے تو شاہی زمانے میں ہر وقت میں زمانہ بدلتا ہے اس وقت مسلمان ہوئے اور یہ کام چلا رہا ہے جی ہاں میری نیا رنگیلے ہیں رمضان خان رنگیلے جی ہاں اور ننیال میری نیا حاجی سجار خان صاحب الگ داد جی محمد ذکر کر رہے جی ہاں، ہیں محمد شاہ رنگیلے دوسرے سے یہ رنگیلے اچھا۔ دوسرا ان کی افسائیاں بہت اچھی اچھی بنی ہیں جی اور ہندوستان میں بہت لوگ گاتے ہیں سنا کہ وہ اڈانے کی افسائی ہے مجری موری کا جی۔ آپ نے گایا تھا جی، صاحب اس کو لکھنؤ میں مجھے یاد ہے جی ہاں کیا بولو خاصا جی، مجھے یاد نہیں ہے مدری موری کا ہیلکا جنہوں سورا اچھا خان صاحب وہ ادا رنگ سدا رنگ خیال کے مجھے گزرے ہیں جی ہاں انہوں نے بھی بنایا ہے خیال اور مگر میں نے سنا درپدیے تھے اور ان کے جتنے بچے تھے وہ درپد گاتے تھے گئی ہاں مگر انہوں نے خیریے تیار کیے اور سینکڑوں کی استھائی ہندوستان میں جی، اس کے بعد میں نے سنا وہ شوق رنگ نیکو رنگ کوڑی رنگ پیسہ رنگ من رنگ من رنگ اور ہر رنگ ہگیا یہ لوگ بھی استھائی جاتے تھے پہلے تو درپتی سب خاندانوں میں تھا جی وہ اصل بات یہ ہے کہ چار خاندانوں میں گانا تھا جی کمبھار ڈاگر سمجھے جی ہاں۔ اور اس وقت مجھے خیال نہیں آتا ہے کی جو بزرگ ہمارے تھے سب جی ہاں ہر ٹاگور جیسے جی ہاں تو میرا خیال ہے کہ دھرپت کا تو ہارے کھنڈارے نوہار ڈاگور جی, ہاں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں یہ چار خاندان تھے ان کے بزرگوں سے گانا شروع سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور بادشاہوں نے بہت ترقی کی دی آج کل تو ہما ماں ابھی سرنگی بجا رہا ہے ابھی گانے لے لیا اس زمانے سرنگیا جی، نہیں گا سکتا تھا نہیں گا سکتا کہ آپ کے بزرگ تھے گگے خدا بخش صاحب اور ان کے دوستی تھی بہرام خان صاحب تھے سے جب کوئی کبھی گائک جاتا تھا تو پوچھتے تھے بھائی تم نے کسی سیکھا اگر سیکھا تو پہلے بتاؤ اگر نہیں بتا پاتا تھا تو مرغہ بنایا جاتا تھا اس کو محفل میں یعنی وہ ادب سے بیٹھتا تھا آپ کے سمان اتنا کرتا سمان آدر کہ وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کو سائیں یاد نہ ہو یہ سچ بات ہے یہ علی بک فتح علی دور کہاں جائیے آپ یہ علی بخت فتح علی یہ پٹیالے والے پٹیالے والے ان کے والد کالو تھے فرنگی بجاتے تھے ایک طوائف تھے جی ہاں جی ہاں۔ جی ہاں ہاں ان کے ساتھ بجاتے تھے ان کی گلے آواز بہت اچھے تھے جی ہاں ان کی طبیعتیں بڑی ادلی تھی پنجاب میں تو آوازیں اچھی ہوتی ہیں جی ہاں، اور قدر گلے تیار کیے تھے کہ جس کی حد میں جی ہاں اس زمانے جے پور میں گنگڑ تھا رجب علی خان اور بیرام خان مبارک علی خان اور تانڈس خان اور ہمارے دادا گجو خطاب خدی میاں رنگیلے سب اچھے اچھے لوگ تھے وقت یہ آئے ایک محفل تھی ابل تو اس محفل میں کسی کو گانے نہیں دیتے کریں گے سبلیے کو لیکن ان کو بیرام خان کی جاگرت تھی کیونکہ گوپی بھائی جی۔ یہ اس وجہ سے ان کو گوا دیا جی۔ کسی بھائی نے ان کی تعریف نہیں کی اچھا بہت کچھ نے پیٹا بہت سارے تیار خوب ماری لیکن کسی نے یہ بھی نہیں کہا بھائی واہ <laughs> یہاں تک بات جب پھانسا تک جاگرت کرا دیا جی ہاں اور ان کو باقاعدہ سمورا دیا جی ہاں۔ جب ان کا نام ہوا اور جب یہ گانے لگے تھے جی ہاں خالی جرا گلا کرانے سے گانا نہیں آ جاتا وہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے جی جی جی کہ پھرانے سے گانا خالی نہیں آتا ہاں، میں تو آج کل کی میں دیکھ رہا ہوں کہ خیال کی پریبھاشا کی جائے تعریف کی جائے انگریزی میں اس کو ڈیفینیشن کہتے ہیں کہ خیال ہے کیا چیز تو استھائی انترے کے بول اس کے شب سننے میں نہیں آتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ گویا کیا گا رہا ہے اور آپ کے گانے میں کم از کم لوگوں کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ شبدوں کا شنگار کتنا ہے اور شبد کتنے سندر ہونے چاہیے سور کے ساتھ ان کا ایسا سہیوگ ہوتا ہے اور شبد کا کہ آنند آ جاتا ہے گانے میں آپ کا وچار ہے کہ شبدوں کی بالکل ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اب ایک دو سو برس کی ہستائی بندھی ہوئی ہے جی ہاں جیسے ایک فوٹو کھینچا جی ہاں اس کے اوپر سے پھر ایک فوٹو کھینچا اس کے اوپر سے پھر ایک دو سو برس سے کھینچتا چلا آ رہا تو سورج بدل جاتی ہے ہاں، ہاں، ہاں۔ چنانچہ ایسے ہی یہ جتنے شبد ہے گرپت کے ہوری کے کے تو سیکھتے سیکھتے سیکھتے سیکھتے پت توڑے کمل نینا دیکھوں اب پت تورے پتی توڑے کمل نینا دیکھوں اب کہتے پت توڑے کمل آ کے ڈوٹی بھی تیری بتائیے اتنا فرق ہو جاتا ہے خیال سے کیجیے آپ کہ اس کی طرف لوگ اور گویے خیال نہیں کرتے بہت سے چل رہے صاحب نے بہت کچھ سدھارا کیا آپ کو بہت مانتے تھے صاحب بے حد مانتے تھے اور وہ آپ کے شاگرد ہیں نا وہ رتنجن کر جو لکھنؤ میں جی ہاں وہ خود لے کے آئے تھے اچھا شاگرد ہاں ان کو اچھی طرح سے رتنجن کر بہت اچھی طرح سے ان کے ہیں جی اور بہت کچھ کتابی ان کو بتایا اور انہوں جی۔ لیکن جب انہوں نے آ کے کھول کے دیکھی کسی طرح سے جب تک گانا نہیں آئے گا جب تک پرنسیپالی کرنا یا ماسٹری گانے کی کرنا نہایت مشکل ہے <laughs> جی ہاں، ہاں۔ سمجھے صاحب اب انہوں نے چاروں پر نظر کی میرے پاس وہ تکلیف جی ہاں۔ لائے اور بے انتہا ان کا دماغ عالی دماغ تھا جی گانے کے معاملے میں تمام ہندوستان میں پھرے جگہ جگہ جہاں جو کتاب اچھی دیکھی جو گویا اچھا دیکھا اس کی چیزیں بھی اس دماغ کے آدمی تھے وہ مگر وہ یہ کہتے تھے میں مجھے اپنا چھٹپن یاد رکھا تھا میں نے پنڈت جی سے پوچھا تھا کہ سب ہندوستان میں سے گائک کون تو وہ یہی کہتے تھے آپ کا نام لے کے ان سے اچھا نہیں آتا یہ تو ان کی مہربانی ہے لیکن ایک واقعہ سناؤں میں کشمیر رانی صاحب نے یہاں کشمیر گئے تھے آپ پنڈت جی رانی صاحب نے بلایا بشنو دگمبر جی کو اچھا اور وہاں سات آٹھ گانے ان کے سنے جی آج سنڈے بھی وہاں موجود تھے جی۔ رانی صاحب نے کہا کہ پنڈت جی یہ تو بہت ان کی آواز اچھی ہے اور معلومات کے اچھے گاتے ہیں انہوں نے کہا کہ گانا تو ابھی آپ نے نہیں سنا اچھا جی۔ کیا بات ہے کہ ایک فیاض خاں ہیں یہاں ہندوستان میں ان کو آپ بلائیں گے اور سنیں گے تو کہیں گے یہ گانا ہے ابھی زندہ جی۔ سنا کہ انہوں نے بلایا اور وہاں ایک ڈیڑھ مہینے تک مجھے اچھا سنا روز پہلے ہی روز مجھ سے فرمائش کی انہوں نے کہ خان صاحب کچھ اچھوپ راگنی ہے ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ راگنی اگر حساب سے دیکھا جائے تو بہت ہوتی ہیں ہزاروں جی ہاں لیکن ہندوستان نے انتخاب بڑے بڑے بزرگوں نے منتخب کر لیا کہ یہ راگنی بس یہ گائی جائیں جی ہاں، جی جیسے ہاں۔ ایک ہی سارے بالے ہیں جی ہاں، سینکڑوں سال ہیں مگر یہ بارش ہے کہ تالا اور جھومرا اور تالا اور اور دیپ ایسے ایسی تو میں نے کیا میں کروں گا جی۔ پندرہ روز تک یمن کلیان کلیان ہی سنایا ان کو میں نے ہاں، ہاں، ہاں۔ جو آج کلیان سنایا وہ کل نہیں سنایا اور وہ ایسے دماغ کے آدمی تھے مگر یہ پوچھتے تھے خاصا بھی آج کون سی راگنی گائے آپ میں نے کیا صاحب آپ تو پنڈت ہیں مگر یہ بھی ایک قسم کا کلیان ہے یہ جی۔ پندرہ روز تک جی ایمن ہاں۔ کلیان کو میں نے پندرہ روز تک الگ الگ ترتیب دے کے جی ہاں۔ بہت ہی مانتے تھے مجھے مجھ سے بہت مجھ سے محبت بہت کرتے تھے بڑا پریم رکھتے تھے خیر پنڈت جی تو بہت بڑی چیز اب تو ہندوستان میں آپ کی چیزیں کچھ ایسی مشہور ہو گئی ہیں جن میں وہ کیا گاتے ہیں آپ جی ہاں وہ آپ کا کوئی ریکارڈ فرج کا بنا ہوا خاصا کوئی جی ہاں جو ہے نا وہ دیکھیے وہ چیز آپ جاتے ہیں اب میں کیا کہوں بدتمیزی ہے میری مگر میں اس کو کہوں اگر آپ آگے دیں تو ہاں کر دیجیے خاصا خاصا کو

میں تو من من بجے بی ایسی گاتیں ہوتا ہوں مگر پورے بول مجھ کو یاد نہیں آپ ذرا کہہ دیجیے تھوڑا سا بےجے گور رے من لگتی ر من جات ہسی میں تو برج کی بلین ہاں۔ بجائے میرے ہاں، ہاں، من من من برج کو تو ت کی گلیاں مرلی بجائے میرو کیا خادر سب منترا یادی من موہجی کیسی ہاں، سچی لگ رہتی ہاں، ہاں، گلی کیا وہ دیکھی سرس واقعی سورت میاں بھول گیا میں دیکھی سرس سو ہماری ہاں للچ رہو ہے ہے میرو میرو سن سن دل رہی میں گلیاں مرلی بجائے من من خان خان صاحب کیا کہنے صاحب یہ آج کل ایک عجب پھیلا ہوا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ٹھمری دادرا یہ سب بالکل بڑی چیزیں ہیں اور خیال کے بعد ٹھمری نہیں گانا چاہیے مگر ہم نے آپ کو ٹھمری گاتے سنا ہے اور ایسا گاتے سنا ہے کہ اس میں ایسے بول بنتے ہیں دوسرا بنا نہیں سکتا کیوں صاحب ٹھمری تو ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں بہت مشکل لگتا بہت مشکل ہے اور اب کوئی گاتے نہیں جن کو گانا نہیں آتا وہ ٹھمری کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے جی ہاں ان کے گلے میں ٹھوری کی تانے اور مرکیاں جی ہاں، جی ہاں۔ تو آتی ہی ہیں جی ہاں۔ اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو صاحب بہتر ہاں، ہے اور یہ ہے ان ان سے ڈمری ہی نہیں آتی ہے جی ہاں اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکول کالجز کھلے ہوئے ہیں اور ڈمری سکھانا چاہیے اور خصوصاً آپ تو زمانے میں نے سنا کلکتے میں سے بھیا صاحب پترا اور موجود خاں ایسے گانے والے بہت ہاں، تازہ خاں بھیا صاحب اور ایسے ایسے لوگ گزرے اور کھمری ہم نے ایسی ایسی سنی ہے جی کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے آپ سے جب وہ میں مزہ نہیں آتا تھا وہ جو سمری میں مزہ آتا تھا جی ہاں اگر بول بنا دیا تو پھر وہ اس کا ہاں۔ جواب نہیں ہے جی ہاں ہاں سر میرا خیال بنارس اور لکھنؤ دو خاص جگہ یہ تو خاص جگہ تھی لکھنؤ کی ٹھمری ایسی ہے اب زمانہ اجڑ گیا وہ لوگ رہے نہیں اب خاصا پنجاب انگ بہت لگنے لگا ہے اجی پنجاب کی تو وہ بیماری پھیلی ہے کہ جس کو دیکھو پنجاب میں گھس جاتا ہے آدمی اتحناس ہاں، ہاں، ہاں، ہو جاتا ہے پنجابی وہی انگ پنجابی ہے کہ جو ایک خاص رنگ ہے اس میں سے لے کے دوسرے رنگ کی تان لے کے آگے وہ پنجابی یعنی ہاں رات کا ستیہناس کر دیتے ہیں بس وہ پنجابی کہیے اس کو اب وہ تو پرانے زمانے کی کھمریاں گائی نہیں جاتی ہیں کبھی کبھی آپ سے سنی جاتی ہیں ورنہ آج کل تو لوگ دے پنجابن دے پنجابن اور سب گھبرائی بہت مشکل چیز ہے مریض اس کی انمتی کچھ دوسری ہے اور ہمارے یہاں تو اس کو اپنا لوک سنگیت کہتے ہیں گاؤں کا سنگیت جس کو کہ ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں فوک میوزک اس کو بڑھانا چاہیے کیونکہ اگر یہ مریض بھی چلے جائیں گے تو پھر یہ لوگ بول بنانے ہی بھول جائیں گے خان صاحب بول بنانا بھول جائیں گے اور بہت ہی خان صاحب آپ سے مل کے ہاں۔ کیا آپ تشریف لے جائیں گے کل پرسوں کیا جی ہاں میں کل ہی جا رہا ہوں اگر زندگی وغیرہ تو پھر پھر کسی وقت ملاقات ہوگی خراب ہاں بالکل